پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنی گھر چھوڑے بعد اس کے کے ستائے گئے پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنی والا ہے مہربان